وقفا السلام بعد سورہ یاسین شریف کے فضائل میں حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس حدیث اس صورت کو رات کے وقت تلاوت کرے تو اس حال میں صبح کے وقت اٹھے گا کہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے اور اگر کوئی بندہ اس کو دن کے شروع کے حصے میں پڑھے گا تو اس کے دن کے سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے جنت میں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے اور جنتی صرف دو صورتیں پڑھ سکیں گے سورہ یاسین اور سورہ تاہا باقی قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا اگر کسی بندے کی جان نکلنے والی ہو آخری وقت ہو اور تکلیف میں ہو اگر اس کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے کئی مرتبہ چالیس مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھ کر دعا کرنا مصیبت کے ٹلنے کا سبب بن جاتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شعین قلب و قلب القرآن یاسین ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے طالب علم کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورہ یاسین کو دل کہنے کی کیا وجہ بنی اس میں کیا حکمت تھی تو مفسرین نے لکھا کہ تین عقائد بنیادی ہیں ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت دوسرا نبی رسلاط اسلام کی رسالت اور تیسرا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب ہونا ان تینوں بنیادی عقائد کے بارے میں اس حدیث مبارکہ میں تفصیل دی گئی ہے اس وجہ سے اس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے بعض مفترین نے کہا کہ اور صورتوں میں تو نبی علسط اسلام کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کا تذکرہ ہے یہ ایسی صورت ہے جس میں خاص مکہ والوں کا تذکرہ ہے نبی علیہ ساط اسلام کی رسالت کی اللہ نے گواہی دی قسم اٹھا کر جو نبی علیہ السلاط اسلام کے لیے دلی سکون کا سبب بنی اور ان کو تسلی دی اور مکہ والوں کا حال بیان کیا کہ یہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو ان کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہے آپ کی باتیں مگر آپ کو اس ڈرانے سے فائدہ ہوگا آپ کو دعوت کا ثواب ملے گا آپ فکر نہ کریں غم نہ کریں ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے جو پہلا لفظ ہے یاسین اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے شروع میں کچھ حروف آئے ہیں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں ان کے معنی اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں امت کو ان کے معنی کا علم نہیں دیا گیا ہاں خواص میں سے بعض کو اللہ نے علم دیا جیسے امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا علم عطا کیا اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ جن دنوں مجھے علم دیا گیا ان دنوں شہر کے اوپر فرشتوں کا اس طرح پہرا تھا کہ شیطان کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں تھی یہ حروف مقطعات چودہ ہیں اگر عربی زبان کے حروف تہجی کو دیکھا جائے تو وہ انتیس ہیں مگر ان میں حمزہ اور الف یہ ایک ہی جیسے حرف ہیں ان کو اگر ایک سمجھیں تو کل حروف تہجی اٹھائیس بن جاتے ہیں تو اٹھائیس میں سے چودہ استعمال ہوئے اور چودہ استعمال نہیں ہوئے جو چودہ استعمال ہوئے ان کے اندر بھی عجیب حکمت نظر آتی ہے حروف تہجی کے تین حصے بنتے ہیں پہلا حصہ الف سے لے کر زال تک اس میں سے اللہ تعالی نے دو حروف کو چھوڑ دیا دو حروف کو لے لیا الف اور ہا اور باقی سات حروف کو چھوڑ دیا نو حروف تھے دو حروف حروف کے مقتعات میں استعمال ہوئے اور باقی کو چھوڑ دیا پھر تیسرا حصہ بنتا ہے فا سے لے کر یا تک یہ بھی نو حروف ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے دو حروف کو چھوڑ دیا اور سات کو حروف مقطعات میں استعمال فرما لیا یعنی یہ اتفاق نہیں نظر آتا اس میں کوئی حکمت نظر آتی ہے کہ پہلے میں سے دو لیے سات چھوڑ دیے دوسرے میں سے سات لے لیے دو چھوڑ دیے تو اب سات اور دو نو بن گئے درمیان کے جو حروف تھے را سے لے کر غین تک وہ دس بنتے ہیں ان میں سے ایک حرف کو لے لیا گیا ایک حرف کو چھوڑ دیا مثلا را کو لے لیا زا کو چھوڑ دیا سین کو لے لیا شین کو چھوڑ دیا سود کو لے لیا لود کو چھوڑ دیا تو کو لے لیا زو کو چھوڑ دیا عین کو لے لیا اور غین کو چھوڑ دیا تو پانچ لے لیے پانچ چھوڑ دیے تو نو اور پانچ یہ چودہ حروف بن گئے اب چودہ حروف کو استعمال کرنے میں حکمت کیا تھی مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو یہ وہی حروف ہیں جن سے ملے ہوئے الفاظ بنے ہوئے الفاظ تم بولتے ہو اور تمہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز ہے میں نے ان میں سے چودہ روف آدھے روف استعمال کر کے کلام بنایا ہے اگر تم اس کے مقابل کا کلام بن سکتے ہو تو ایک سورت ہی بنا کر دکھا دو پھر بعد میں فرمایا اچھا دس آیتیں بنا کر دکھا دو پھر آخر پر فرمایا ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو اب سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ وہ قریش مکہ جو اسلام کے اتنے مخالف تھے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے اگر وہ اس علمی چیلنج کو قبول کر سکتے ان کے بس میں ہوتا تو وہ اس کو کیوں نہ قبول کر لیتے میرے خیال میں سینکڑوں ان کے جو علماء تھے یا ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ مل بیٹھتے اور کوئی نہ کوئی ایک آیت ایک صورت بنا کے دکھا دیتے مگر وہ اس آیت کو قبول نہ کر سکے ان کی زبانیں بند ہو گئیں قرآن مجید نے ان کو لاجواب کر دیا پتہ چل گیا کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو اللہ نے فرمایا کہ چودہ حروف کو استعمال کر کے میں نے اپنا کلام بنایا ہے اور باقی چودہ تمہارے لیے چھوڑ دیے ہیں تاکہ ان حروف کو استعمال کر کے تم بھی ایک بنا کر ذرا مقابلے میں لے آؤ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں تو رب کریم نے فرمایا کہ بندو تمہارے بس میں ہی نہیں ہے ایسا کلام بنانا اگر ساری دنیا کے انسان اور جن بھی مل جائیں ایسی کلام بنانے کے لیے تو لایا تو مثل ہی وہ اس کا کوئی مثل لا نہیں سکتے ولو کانا باد لباد ظہیرہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے پھریں تو وہ ایسا کام نہیں کر کے دکھا سکتے تو قرآن مجید کا یہ چیلنج آج سے چودہ سو سال پہلے دیا گیا اور چودہ سو سال کے عرصے میں کوئی ایک بچہ بھی ماں نے ایسا نہیں جنا جو کہے کہ جی میں ایسی ایک صورت بنا کے دکھا دیتا ہوں ایک بندہ تھا اس نے درمیان میں کوشش کی اور اس نے ایک صورت بنانے کی کوشش کی الفیل و ملفیل و ما ادرا کا ملفیل مگر وہ بھی بے معنی سی بات تھی سننے والوں نے اس کو پڑھ کے کہا کہ نہیں یہ تو اس کے مقابلے کا کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا ایک نے ان میں کہا کہ اچھا انا آ کل کو سر جو ہے یہ ایک چھوٹی صورت ہے میں اس کے تین کلمات کے ساتھ چوتھا ایڈ کر دیتا ہوں انا آ کل کوسر فصلی ربی کا ونہر ان نشانی اکا ابتر اب وہ سوچتا رہا کہ چوتھا فکرہ کون سا ایڈ کروں کروں کئی دن کی محنت کے بعد آخر پر اس کو یہ فکر سمجھ آیا ہاضا قول البشر یہ کسی بشر کا قول نہیں تو دیکھیے اللہ رب العزت کے کلام نے کس طرح پورے جہان کی زبانوں کو بند کر کے رکھ دیا کچھ صورتوں کے شروع میں ایک حروف مقطعات میں سے ہے جیسے سود فا قوف کچھ میں دو حروف ہیں جیسے حامیم یاسین توسین اور توحا بعض کے آگے شروع میں تین حروف ہیں الفلام میم توسین میم الفلام رو بعض کے شروع میں چار حروف ہیں الفلام میم را الفلام میم سعود اور بعض کے شروع میں پانچ روف ہیں ہا میم عین سین قوف اور کاف ہا یا عین سود تو ایک سے لے کے پانچ تک مختلف حروف آئے ہیں بعض مفترین نے کہا کہ ان کو اگر ملائیں تو ہو سکتا ہے کوئی اچھا لفظ بن جائے انہوں نے کہا کہ بعض آیتوں کے سامنے آیا حروف مقطع الف لام رو اور پھر کہیں آیا حامیم اور کہیں آیا نون اب ان کو ملائیں تو یہ الرحمان کا لفظ بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام الرحمان کے حروف کو مختلف صورتوں کے سامنے کیوں سجایا ہے اس کی حکمت کو کوئی نہیں جان سکتا یہ حکمت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں بعض نے کہا کہ جی الف لام میم اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان واسطہ پیغام لانے والا پیغامبر جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے تو الف لام میم سے مراد یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اس کو پہنچانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں مگر زیادہ محترین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہیں یعنی نبی علیہ السلام اور اللہ کے درمیان راز ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا پیغام پہنچانا تھا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ہم اپنے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں کہ جن کے درمیان محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو اشارے سے باتیں کر جاتے ہیں دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلتا میں آنے و معشوق رمزیس کرامن کاتے ویرا ہم خبر نیس عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پاس آن کر جاتے ہیں اور کرامن کاتبین کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے اور اس کی دلیل عربی کے ایک شعر میں دی ہے کہ ایک محب نے اپنے محبوب سے کہا کہ فی رک جاؤ تو جب اس نے کفی کہا تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ یہ لفظ اگر پورا بولو گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا تم کیا کہنا چاہتے ہو فقالت لی قاف اس نے جواب دیا کہ مجھے صرف قاف کا حرف ہی بول دینا میں قاف کے حرف سے سمجھ لوں گی کہ تم مجھے چاہتے ہو کہ میں رک جاؤں فقل تو لہا کفی فقالت لی کاف اچھا بعد مرتبہ کچھ چیزوں کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے جیسے حروف ہوں ان کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے مگر جن لوگوں نے تجوید پڑھی ہے جمال القرآن کتاب پڑھی ہے تو قرا حضرات نے حروف کو ملا کر کچھ الفاظ بنا دیے ان الفاظ کو یاد کرنے سے وہ حروف یاد رہ جاتے ہیں جیسے حروف قلقلہ اگر کوئی پوچھے جی کہ کون سے ہیں تو وہ بنتے ہیں قطب و جدن تو قوف تو با جیم دال اب آسانی ہو گئی اس کو بتانے میں بہت بچپن کی بات ہے شروع شروع میں ہمارے ایک عالم ہوتے تھے حکیم یاسین صاحب وہ جب مجھے بات کرتے تھے تو سیاست کی کتابوں کے احادیث بتاتے تھے میرے دل میں بڑا شوق آتا تھا کہ مجھے سیاست کی کتابوں کا نام یاد ہو جائے ایک مرتبہ میں نے کہا حضرت آپ نام لیتے ہیں یہ فلاں کتاب فلاں کتاب تو مجھے تو ان کے نام یاد ہی نہیں ہوتے اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی تو وہ کہنے لگے کہ اچھا میں تمہیں ایک لفظ بتا دیتا ہوں تم وہ نام یاد کر لو تمہیں سب کتابوں کے نام یاد ہو جائیں گے میں ان کا کون سا لفظ کہنے لگا بات مان یہ یاد کر لو جہاں سیاستہ کے الفاظ جہاں سیاستہ کی کتابوں کے نام تمہیں یاد کرنے ہو تو اس لفظ کو یاد کر لو بات مان تو بات مان کے ہر حرف سے ایک کتاب بنتی ہے با سے بخاری الف سے ابو تا سے ترمزی میم سے مسلم شریف الف سے ابن ماجہ اور نون سے نسائی تو بات مان کے لفظ سے سیاستہ کی کتابوں کے یام یاد کرنے آسان ہو گئے اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی مجھے حروف مقطعات یاد کرنے ہیں تو ویسے یاد کرنے بہت مشکل ہیں بعض مفتین نے اس کا مجموعہ بھی لکھا ہے وہ فرماتے ہیں اس کا مجموعہ یہ بنتا ہے نس حکیم قاتع لہو سر یہ نس ہے حکمت بھری کتاب ہے اور دوسروں کے لاجواب کرنے والی کتاب ہے اور اس کے اندر بہت راز ہیں تو نس ان حکیم ان قات لہوسرین اس کو یاد کر لیا جائے تو تمام حروف مقطعات کا مجموعہ بندے کو یاد آ جاتا ہے کچھ قرآن مجید کی ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع میں الف کا حرف آیا ہے ایسی صورتوں میں قرآن مجید کا ضرور تذکرہ ہوا جیسے الف لام میم ذالکل ال کتاب العر بفی الف لام را تل کا آیات الکتاب المبین تو جہاں الف کا حرف آیا اس صورت میں قرآن مجید کا ضرور تذکرہ آیا ہے اور جہاں پر تو کا حرف آیا ہے اس صورت میں حضرت مس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے اور بعض جگہوں پر حضرت مس علیہ السلام کا جو اصا بن گیا ازدہا وہ واقعہ بھی سامنے آیا ہے اور اگر آپ تو کے حرف کو دیکھیں تو لکھنے میں ایسے ہے جیسے کوئی ازدہا ہوتا ہے ازدہا اسی طرح ہوتا ہے نا زمین کے اوپر گلائی میں بیٹھا ہوتا ہے اور اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے تو تا کے حرف کی طرح اس کی شکل بنتی ہے تو جہاں تو کا حرف آیا اس صورت کے اندر ازدہا کا واقعہ ضرور بیان کیا گیا ہے بعض صورتوں کے شروع میں نون کا حرف استعمال ہوا ہے جہاں نون کا حرف استعمال ہوا ہے وہاں قلم کا تذکر آیا ہے نون بل قلم وما یسترون محلرین فرماتے ہیں کہ اگر نون کے حرف کو دیکھیں تو یہ دوات کی معنی نظر آتا ہے تو جہاں دوات کا حرف آیا وہاں پھر اللہ نے قلم کا بھی تذکرہ کر دیا تاکہ قلم اور دوات کا تذکرہ اکٹھا ہو جائے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ہمارے تو اندازے اور تخمینے ہیں جو بعض حضرات مفسرین نے کیے ہیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاسین نام رکھنا کیسا ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ یاسین نام رکھنے سے منع فرماتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سے کوئی نام ہو جس کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں لہذا بندے کو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے پھر باقی علماء نے کہا کہ اگر یاسین نام رکھے لیکن اس کو اس طرح نہ لکھے جس طرح سورہ یاسین کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے بلکہ یا کے ساتھ الف کا حرف بڑھا دے تو ال یاسین کے اس وزن پر پھر یاسین کا نام رکھنا جائز ہو جائے گا تو جن حضرات کا نام یاسین ہے وہ الف سے اپنا نام یاسین لکھا کریں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلاط والسلام کے مبارک القابات میں سے ایک لقب ہے ایک نام ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو خطاب فرمایا لیکن ان کا ذاتی نیم لے کر جیسے یا آدم یا نوح یا زکریہ یا یاہیا یا ابراہیم یا موسا یا عیسیٰ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لے کر ان کو خطاب فرمایا لیکن جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کا موقع آیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کو اتنا عزت دی اتنا ریسپیکٹ دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے القابات سے ان کو یاد فرمایا یا ایوہن نبیو یا ایوہر رسول یا ایوہل مزمل یا ایوہل مدثر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بڑھائی اور ان کے نام کو اللہ تعالیٰ نے صفاتی نام سے خطاب فرمایا اور اسی طرح یہ جو یاسین ہے یہ بھی نبی علیہ سات اسلام کا کوئی خاص نام ہے جو اللہ اور ان کے محبوب اسلم کے درمیان راز ہے پھر اس میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے قرآن الحکیم قسم ہے اس پکے قرآن کی حکیم میں نے حکمت والا یعنی اس قرآن مجید کی باتیں ایسی ہیں جو بڑی حکمت بھری ہیں اور ایک معنی یہ کہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو رہنمائی دیتی ہیں بندے کو زندگی کی رہنمائی لینے کے لیے جب آنا پڑتا ہے تو اس کو قرآن مجید کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا ان نقل من المرسلین اے میرے محبوب آپ تو یقیناً بھیجے ہوئے میں سے ہیں یعنی آپ رسول ہیں آپ کو قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ آپ رسول ہیں یہاں بھی ایک نقطہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کی رسالت کی بھی شہادت دی ہے قرآن مجید میں مگر قسم اٹھا کر شہادت دینا یہ اعزاز فقط سید الانبیاء کو حاصل ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ نے قسم اٹھا کر ان کی رسالت کی گواہی دی اور آپ سوچئے جب اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر گواہی دی ہوگی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھ کے کتنی خوشی ہوئی ہوگی اللہ نے میری رسالت کی گواہی قسم اٹھا کر دی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو گئی ہوگی پھر آگے بھی ایک بات فرمائی اللہ سے مستقیم آپ بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہیں یعنی جس شریعت کی آپ تعلیم دے رہے ہیں یہ بالکل سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے ہم نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اح دن اسرات المستقیم کی دعائیں مانگتے ہیں وہاں بھی بتایا گیا کہ وہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے اور یہاں پر بہت وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرے گا ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ سرات مستقیم وہ بندہ سرات مستقیم پر زندگی گزارنے والا بن جائے گا تنزیل العزیز الرحیم یہ اتارا ہے زبردست رحم والے نے لتن ذرا قوم ما ان ذرا آبا فوم غافلون اس کا مقصد اتارنے کا یہ ہے کہ تو ڈرائے ایک ایسی قوم کو کہ ڈر نہیں سنا ان کے باپ دادوں نے سو ان کو کچھ خبر نہیں یعنی جو قریش مکہ نبی اسلام کے زمانے میں تھے ان کے باپ دادا نے بھی کسی نبی کے پیغام کو نہیں سنا تھا درمیان میں بہت سارا وقفہ آ گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی السلام کے تشریف آوری میں تو ان کے جو باپ دادا تھے وہ پیدا ہوئے اور مر گئے اور ان کو باقاعدہ کسی رسول کی واض و نصیحت سننے کا موقع نہیں ملا تھا ہاں سنی سنائی باتیں تھیں ان کے پاس جیسے انبیاء کی بات آگے چل پڑتی ہے تو انہوں نے سنی ہوگی مگر انہوں نے چونکہ کان ہی نہیں دھرے اس پر ایمان ہی نہیں لائے تو ایسا جائے کہ وہ غفلت کے اندر رہے اور انہوں نے اس ڈر سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا لقد حق القول والا اکثر ہم ثابت ہو چکی ہے بات ان میں سے بہتوں پر وہ ہم لائیو مینون کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر غمزدہ نہ ہوں آپ رنجیدہ نہ ہوں افسوس نہ کریں کہ آپ کی بات نہیں سنتے ایمان نہیں لاتے مخالف بن گئے ہیں دشمن بن گئے ہیں یہ لکھا ہوا ہے پہلے سے کہ انہوں نے آپ کی بات کو ماننا نہیں ہے اور نہ ماننے کی وجہ کیا ہے ان نہ جالنا فی آنا کہ ہم اغلال ہم نے ان کے گردن کے اندر توک ڈال دی ہے پہلے زمانے میں جب کسی بندے کو سزا دینی ہوتی تھی نا تو لوہے کا ایک بنا ہوا توک اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے جس سے اس کا سر اونچا ہو جاتا تھا اور وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا چونکہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا لہذا چلنے پھرنے سے قاصر ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تشویح دی کہ جیسے توک گلے میں ڈال دیا جاتا ہے ہم نے ان کے گلے میں توک ڈال دیے ہیں رسوم کے اور ان کے حب مال کے حب جاہ کے اور باپ دادا کے طریقوں کے وہ توک ایسے ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ اب کسی راستے کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں لہذا یہ آپ کی بتائی ہوئی نصیحت کو بالکل قبول نہیں کریں گے پھر آگے آیت ہے وج النا مم بین صدم و من خلفِ صدن فاغ شی نا یوب سرون اور بنائی ہم نے ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار پھر اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو کچھ نہیں سوچتا یہ آیت تو کفار کے لیے اللہ نے بیان فرمائی مگر آیات کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں کل میں نے ارض کیا ہمارے حضرت مرشد عالم رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی رات کے وقت جنگل میں رہتا ہو یا کہیں باہر ویرانے میں نکلے تو وہ یہ آیت پڑھ لے سلام علی علا نوہن فی العالمین تو اللہ تعالیٰ اسے مزی چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم بچے تھے باہر کھیلتے تھے مغرب کے بعد تو ہماری مائیں ہمیں کہتی تھی بیٹا پہلے آیت پڑھو بعد میں گھر سے نکلنا ایسا نہ ہو تمہیں سانپ بچھو کوئی ڈس لے تو ہم پہلے یہ آیت پڑھتے تھے پھر نکلتے تھے اللہ حفاظت فرما دیتے تھے تو مختلف آیات کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں یہ جو آیت ہیں اس کا ایسا عجیب اثر ہے کہ بندہ کسی موزی سے بچنے کے لیے اگر اس کو پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں وجا النا ممبئی یہ دینی ام صدم ومن خلفِم صدن فخم فملہ یوب سرون یہ آیت سب حضرات یاد کر لیں اور ضرورت کے وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں مودی سے بچنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر بعض جگہوں پر پولیس کا ناکہ لگا ہوتا ہے ہمارے ملک میں تو اپنے پولیس والے ہیں لیکن بیرون ملک میں کافر کھڑے ہوتے ہیں وہ جب کسی مسلمان کو روک لیتے ہیں تو اتنی تفتیش کرتے ہیں کہ بندہ تنگ ہو جاتا ہے تو ان سے بچنے کے لیے ان ظالموں سے بچنے کے لیے اس آیت کو پہلے پڑھ کے ان کی طرف پھونک دیں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ناکے پر پہنچیں گے وہ آپ کا کارڈ وغیرہ اگر دیکھیں گے صحیح تو ان کو سمجھ ہی نہیں لے گی کہ کرنا کیا ہے اور آپ کو جانے کا اشارہ کر دیں گے اسی طرح ایک بچی ہے جس کی شادی ہو گئی مگر اس کی ساس نے اس کو تنگ کر دیا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرتی ہے جینا حرام کر دیا ہے اب یہ بچی جب صبح اٹھے تو اس کو پڑھ کے اپنی سانس پہ پھونک دے آپ دیکھیں گے کہ سارا دن سانس رہے گی اس کو اس بچی کی غلطیاں نظر ہی نہیں آئیں گی اس کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے اس کے ایزا سے بچا لیں گے اسی طرح کوئی بندہ دفتر میں کام کرتا ہے اور اس کا افسر ظالم ہے اور وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی تنگڑ بناتا ہے اگر یہ دفتر جائے اور وہاں پڑھ کے اس آیت کو پھونک دے اس افسر کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اس کے شرطے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے پھر وہ خواتین جو دفتروں میں کام کرتی ہیں تو دفتروں میں کچھ لوگ ان کو مشکل وقت میں ڈال دیتے ہیں تنگ کرتے ہیں اگر دفتر میں ان کا کام کرنا ضروری بھی ہے چھوڑ بھی نہیں سکتی نوکری تو اس آیت کو یاد کر لیں جیسے ہی دفتر میں جائیں اس کو پڑھ کے پھونک دیں اللہ تعالیٰ جتنے وہاں مرد ہیں ان کے شر سے ان کی حفاظت فرما دیں گے یا وہ بچیاں جو اسکول کالج جاتی ہیں اور راستے میں اوباش قسم کے نوجوان ان کو تنگ کرتے ہیں تو وہ اس کو آیت کو پڑھ کے اگر پھونک دیں گی تو اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے اور موزی کے ایزا سے ان کی حفاظت فرمائیں گے ہم نے اس کا تجربہ ہزاروں دفعہ نہیں لاکھوں مرتبہ کیا ہے بلا شبو لاکھوں بندوں کو بتایا شاید پچاس ہزار سے زیادہ آدمیوں کو تو میں نے یہ عمل بتایا ہوگا اور پھر ان سے پوچھا ان سب نے تصدیق کی جب ہم پڑھتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں اب میرا دل چاہتا ہے کہ اس تجربے کو اور وسیع کیا جائے اور ملک کے فوج کے نوجوانوں کو یہ بتایا جائے تاکہ اگر وہ دشمن کے سامنے لڑنے کے لیے جائیں اللہ ان کی حفاظت فرما لے یا جیسے پائلٹ ہے حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنی فلائٹ سے پہلے اس آیت کو پڑھ کے اگر پھونک دے تو جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ ریڈار پر اس کی حفاظت فرمائیں گے دیکھنے والے اس کو صحیح طرح سے دیکھ بھی نہیں سکیں گے آگے فرمایا وہ سوا ان علیہم اور برابر ہے ان کو ان تو ہم آپ ڈرائیں ام لم تن ذرم یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون یہ نہیں ایمان لائیں گے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں برابر ہے ڈرانا یا نہ ڈرانا تو ڈرانے کا کیا فائدہ مفسرین نے لکھا کافروں کے لیے برابر ہے مگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ڈرائیں گے تو آپ کو تو ڈرانے کا عمل کرنے کا اجر ملے گا آپ کے لیے برابر نہیں ہے ان کے لیے برابر ہے ان کو اثر نہیں ہوگا مگر آپ کو تو دعوت کا ثواب ملے گا آپ کو درجہ ملے گا لہذا آپ اپنا کام کرتے رہیے ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا تو اس کی فکر مت کیجیے پھر آگے فرمایا ان نما تن در مریتبہ ذکر بے شک آپ تو ڈر سنائیں اس کو جو چلے سمجھانے پر کچھ بندے ہوتے ہیں نا جو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کو نصیحت فائدہ دیتی ہے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ان کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو اس کو نصیحت کیا فائدہ دے گی تو پہلی بات یہ کہ بندے کے دل میں نصیحت کو سمجھنے کی طلب ہو پھر اس کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے اور اگر دل میں طلب ہی نہ ہو تو اس بندے کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا وہ خشی الرحمان و اور وہ رحمان سے ڈرے بن دیکھے یہ جو خشیت ہے نا دل میں اللہ کا ڈر یہ بھی نصیحت سے فائدہ اٹھانے کا سبب بن جاتا ہے ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتی ہے خشیت اس کا فرق یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کو اپنے ابو کا ڈر ہے اس نے برتن توڑا امی نے کہا تھا کہ تیرے ابو آئیں گے تو میں بتاؤں گی تو شرارتیں کرتا ہے تو نے اس کو توڑ دیا میں بتاؤں گی اب بچے کے دل میں ایک خوف ہے وہ خوف کس کا ہے مار کا تو اس کو پتہ ہے کہ ابو آئیں گے اور دیکھیں گے کہ میں نے ایک چیز کو بلا وجہ توڑا شرارت سے تو وہ میرے ایک تھپڑ لگا دیں گے تو یہ جو بچے کے دل کی کیفیت ہے اس کو خوف کہیں گے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرے خامند کو میری کسی غلطی کا پتہ چل گیا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا میری زندگی عذاب بن جائے گی یہ جو بیوی کے دل کی کیفیت ہے نا اس کو خشیت کہتے ہیں اس کو تھپڑ لگنے کا ڈر نہیں ہوتا جوتے لگنے کا ڈر نہیں ہوتا اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ میرا خامد مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میں اس کے محبت کے تعلق سے محروم ہو جاؤں گی یہ جو محرومی ہے اس کا ڈر دل کے اندر اس کو خشیت کہتے ہیں اس لیے جو علماء ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں انما یکش اللہ من عباد العلماء علما بے شک علماء ہی خشیت کی وجہ سے اللہ تعالی سے خوف کھانے والے اور ڈرنے والے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہو اللہ فرماتے ہیں فبشر و بیما فرتم و اجرین کریم سو ان کو خوشخبری دے دو معافی کی جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے وہ اجرین کریم اور ان کو بڑا کریم اجر عطا فرمائیں گے مفتری نے لکھا کہ کریم سے مراد زا کریم بھی ہو سکتا ہے ایسا اجر عطا فرمائیں گے کہ جو اجر دیتے وقت ان کا اکرام کیا جائے گا دیکھیں ایک بچے کو انعام استاد اپنے ہاتھ سے ویسے ہی پکڑا سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اور کئی مرتبہ اس بچے کو انعام دینے کے لیے ایک تقریب کی جاتی ہے سارے والدین کو بلایا جاتا ہے اور ان والدین کے درمیان اس بچے کو بلا کر پھر انعام دیا جاتا ہے یہ تقریم کے ساتھ انعام ملنا ہوا عزت کے ساتھ انعام ملا بندے کو انعام ملنا تھا اس کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلا کر انعام دیا گیا تو اجر کریم سے مراد یہ کہ اللہ اپنے ان بندوں کو اجر عطا فرمائیں گے اور اجر بھی ایسا عطا کریں گے کہ دیتے ہوئے ان کا اکرام کیا جائے گا ان کو اللہ عزتیں بھی عطا فرمائیں گے یہ اجر کریم بن جائے گا ان کے لیے پھر فرمایا انا نہ الموتا بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو وہ نقط و ماقدم اور لکھتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے وہ آسارا ہم اور ان کے آسار یعنی جو نشان پیچھے رہ گئے وہ کل ان آسین فی امام مبین اور ہر چیز کو ہم نے لوہ محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا ہے ایک ہوتا ہے انسان کا عمل جو وہ کرتے ہیں تو آگے بھیج دیا جاتا ہے ایک ہوتے ہیں اس کے آثار وہ بعد تک رہتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی نے کتاب لکھی اس کا اجر اس کو مل گیا آگے بھیج دیا گیا اور ایک یہ ہے کہ وہ کتاب اس کے مرنے کے بعد بھی رہتی ہے سینکڑوں سال دیکھو بخاری شریف کب لکھی گئی تھی آج اس کو تقریباً ہزار سال ہو گئے اور آج بھی پڑھی جاتی ہے تو پڑھنے والے لکھنے والے کو اجر تو ملے گا نا تو یہ جو کتاب بعد میں بھی رہی بندہ چلا گیا اس کو آثار کہتے ہیں یہ اس کی نشانی ہے جو پیچھے ہے تو اللہ تعالیٰ عملوں کو بھی لکھتے ہیں اور بندے کے عملوں کے آثار کو بھی لکھتے ہیں ہر چیز لکھی جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ ہر چیز ہم نے لوہے محفوظ کے اندر محفوظ کر دی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی مثال بیان فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کی خوبی ہے کہ قرآن مجید جب کوئی مثال بیان کرتا ہے تو بندوں کے نام نہیں لیتا ان کا وقت نہیں بتاتا ان کی جگہ نہیں بتاتا یہ تفصیلات غیر ضروری ہیں قرآن مجید کے لیے قرآن مجید نے تو نصیحت کی بات کرنی ہے لہذا ٹو دی پوائنٹ بات کر کے اس سے نصیحت کی بات لے لی جاتی ہے اب یہ کون سی بستی تھی اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے مفترین نے لکھا ہے کہ شاید یہ انتاقیا بستی تھی اللہ نے اپنے دو رسولوں کو بھیجا انہوں نے دعوت دی مگر قوم نے دعوت کو قبول نہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی ان کی تقویت کے لیے بھیجا انہوں نے تیسرے کی بات کو بھی رد کر دیا جب تینوں کی بات کو رد کیا تو ایک آدمی تھا حبیب اس کا نام تھا اور وہ کارپینٹر تھا اور شہر کے ایک کنارے کے اوپر وہ اپنا کام کرتا تھا اور اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا اس کے دل میں ایمان تھا جب اس نے یہ بات سنی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم یہ رسول تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تم ان کی بات کو مان لو اس کا انکار نہ کرو اللہ فرماتے ہیں از ارسلنا مسنئن ہم نے دو رسولوں کو ان کی طرف بھیجا زبو ہما انہوں نے اس اس کا کو جھٹلایا پھر ہم نے ان کو قوت تھی تیسرے کے ساتھ فقالو انا الیکم مرسلون تینوں نے کہا ہم آپ کی طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں قالو قوم نے آگے جواب دیا ما انتم تم اللہ بشرم تم ہماری طرف کے انسانی ہو وما انزل الرحمن من شعی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا ان انتم اللہ تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے تو قوم نے ان انبیاء کی بات ماننے سے انکار کر دیا انبیاء نے جواب دیا قالو ربنا نا یا ہمارا رب جانتا ہے انا الیکم لمرسلون ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں وما علینا البلاغ المبین اور ہمارے ذمے تو تم تک بات کو پہنچانا ہے ہم تھانے دار متعین نہیں ہیں کہ لٹ لے کے پیچھے پڑ جائیں اور تمہیں کلمہ پڑھا کے ہٹیں ہم نے تو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا اب ہم کامیاب ہیں مانو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے اگر نہ مانو گے تو تم بہت زیادہ عذاب کے اندر آ جاؤ گے اللہ کی شان کے جب انبیاء نے دعوت دی اور بستی کے لوگوں نے نہیں مانا تو ان کے اوپر کہتا اب وہ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید ان ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ گئی ہے کہنے لگے ان نہ بےکم لم تن تنت نرج من کم ولیم کم منا عذاب علیم یہ جو نحوسن ہے نا یہ ساری تمہاری وجہ سے ہے اگر تم نہیں یہاں سے جاؤ گے تو ہم تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے یا تمہیں سخت اور تکلیف پہنچائیں گے انبیاء نے آگے سے جواب دیا قالو تا ارکم یہ تمہاری جو نامبارکی ہے نحوست ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے اگر تم بات مان لیتے تو برکتیں آ جاتی تم نے ہاتھ کو نہیں مانا دعوت کو نہیں مانا تو بے برکتی ہے تمہاری یہ تمہاری وجہ سے ہے بل ان تم قوم مسلفون تم لوگ ہو حد سے آگے بڑھنے والے وجا امن اقسل مدینت رجل یسا پھر آیا شہر کے دوسرے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا اب یہ کون مرد تھا قرآن مجید نے تفصیل نہیں بتائی مفسرین نے لکھا کہ یہ حجبیب نجار تھا جو دوڑتا ہوا آیا یہ جو اقسا کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ کئی مرتبہ دائی کے قریب کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور دور کے لوگ دور ہونے کے باوجود فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ بلال حفشہ سے آیا ایمان لے آیا سہیب روم سے آئے ایمان لے آئے اور ابو جہل مکہ میں تھا وہ ایمان نہ لایا دیکھیے کتنی عجیب بات ہے قال یا قوم اتبع المرسلین بولا اے قوم چلو اوپر بھیجے ہوں کی راہ پر اتب مل یسالکم اجرم وهم محتدون پھر اس نے ایک دلیل دی اس نے کہا کہ ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں اور معاوضہ اللہ سے مانگتے ہیں یہ ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے آج کا سبق ہم یہیں تک پڑھیں گے انشاءاللہ پھر آگے نیا پارا شروع ہوگا تو ہم ومالی اللہ عبد اللہ فتر عنی و الہی ترجعون وہاں سے انشاءاللہ شاء آگے کل شروع کریں گے تھوڑی دیر کے لیے سب رات مراقب ہو جائیے اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور یہ سوچئے اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ یہ میرا دل کہہ رہا ہے لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وأصحابه أجمعين اے کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما اے کریم اللہ ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائے تو اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھیریں گے ہمیں اپنا قرب عطا فرما اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما ایک کریم پروردگار جس طرح تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے کریم اللہ تو نے بغیر کسی استحقاق کے محض اپنے فضل سے گھروں سے بلا کے اپنا مہمان بنایا میرے اللہ جب دنیا کے سخی کسی کو اپنے ہاں مہمان بناتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اللہ ہمیں بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا تو تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا میرے اللہ ہم تجھے سلو کرنے آئے ہیں اللہ ہمارے ساتھ سلو کر دیجئے گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے کریم اللہ تو ہم سے راضی ہو جا میرے اللہ اتنے دنوں تک کوئی بندہ کسی دنیا دار کے دروازے پہ بیٹھا رہتا اس کو بھی احساس ہو جاتا خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا ایک کریم پروردگار خالی ہاتھ نہ لوٹا میرے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے ابھی تک ہمیں اپنی جھولیاں نیکیوں سے خالی نظر آتی ہیں جو لمحات باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ایک کریم پروردگار جو بندہ مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس پر تو کوئی حسرت نہیں زندگی مندر میں گزاری ہے حسرت تو اس پہ ہے جو مسجد اور مدرسے سے نکل کے جہنم میں چلا جائے ایک کریم پروردگار ہمیں بچا لیجئے گناہوں سے بچا لیجئے اپنے قہر اور غضب سے بچا لیجئے قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لیجئے میرے اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے ادعونی استجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اللہ ہم پکار تو رہے ہیں قبول فرما لیجئے قبول فرما لیجئے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا میرے اللہ تو نے فرمایا ہے الصدقات للفقراء صد کے فقیروں کا حق ہے پھر تو نے یہ بھی فرمایا ہے انتم الفقراء تم سب فقیر ہو اللہ جب سب کی فقیروں کا حق ہے اور ہم سب فقیر ہیں تو رحم کرم کے سد کے عطا فرما دیجئے رحم کرم کے سد کے عطا فرما دیجئے میرے اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو عام دنیا دار بھی صحاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں میرے اللہ ہاں، تو تو سارے سخیوں سے بڑا سخی ہے ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے لبریز فرما ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں اللہ جو دور بیٹھے لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں سب کو دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اللہ جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما اللہ ان کو شفا نصیب فرما ایک کریم پروردگار جن کے والدین نائز اقربا فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ہماری طرف سے ہمارے اکابر ہمارے مشائق کو بہترین اجر اور بدلاتا فرما جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں اللہ والدین کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما ایک مجمع میں جو علماء طلباء دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما اللہ جو ادارے چلا رہے ہیں اللہ ان کے اداروں کو ترقیہ نصیب فرما اپنی مدد شامل حال فرما اللہ دینداروں کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما اے کریم پروردگار جو لوگ خانقاہوں میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں ان خانقاہوں کی حفاظت فرما جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کے کام کی رکاوٹوں کو بھی ختم فرما دیجئے اللہ بار آور فرما ان کی محنتوں کو بھی قبول و منظور فرما اللہ جو اقامت دین کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما جو مدرسوں میں قال اللہ اور قال رسول کی سدائیں بلند کر رہے ہیں اللہ ان کو ہر قسم کے شرورفی سے معمون و محفوظ فرما جو لوگ جس طرز پہ دین کا کام کر رہے ہیں جو اداروں کے معاونین ہیں اللہ ان کے تعاون کو بھی قبول و منظور فرما میرے اللہ جو لوگ پسینہ بہا بہا کے کماتے ہیں پھر مدارس میں اپنی جمع پونجی خرچ کرتے ہیں دین کی محبت میں تیری محبت میں اللہ قیامت کے دن ان حضرات کو علماء طلباء کی محبین میں کھڑا فرما علماء طلباء کی محبین میں کھڑا فرما ہمارے اداری کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اللہ اس مرکز کو صبح قیامت آداب و شاداب فرما ہمارے مشائق کا فیض ہمیں حقیقی معنوں میں نصیب فرما ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے ادارے کی جو بھی ضروریات ہیں اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما کریم پروردگار جو تعمیری کام ہیں اللہ ان کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچا کام کاج میں آسانیاں پیدا فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما میرے اللہ جو خدمت کی جماعت ہے ان کی خدمات کو بھی شرف قبولیت نصیب فرما جیسے بھاگ بھاگ کے یہ خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرما ان کی جوانیوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما ان کو اپنے والدین کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ہی محمد اجمعین والی ہی ارحم رحمت